میں ہر وقت اللہ رب العزت کا حکم جاری اور ساری ہے مرضی ہر حال میں اسی پروردگار کی پوری ہوتی ہے چنانچہ آپ غور کیجئے سیدنا آدم علیہ اسلام چاہتے تھے کہ جنت میں رہیں اور اللہ رب العزت ان کو دنیا میں بھیجنا چاہتے تھے بالآخر نتیجہ کیا نکلا کہ آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے مرضی کس کی پوری ہوئی اللہ نو علیہ اسلام طوفان کی حالت میں کھڑے ہیں کشتی پر سوار ہیں بیٹا آنکھوں کے سامنے ہے شفقت پدری اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ بیٹا کشتی میں سوار ہو جائے ڈوبنے سے بچ جائے تو وہ چاہتے ہیں کہ بیٹا بچ جائے اور اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ وہ ڈوب جائے تو مرضی کس کی پوری ہوئی اللہ خبر سیدنا ابراہیم علیہ السلاط اسلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا جب ارادہ فرما لیا تو آپ نے اپنے بیٹے کو بتایا انی اواف المنام انزب کا فن ماذا ترا اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تمہیں اللہ کے نام پر میں قربان کر رہا ہوں تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے بیٹا ایسا سعادت مند تھا کہ اس نے جواب دیا یا ابف الماۃ اے میرے ابا جان آپ کر گزریے جس کا آپ کو حکم ہوا ستاجی دو نی ان شاء اللہ آپ ان شاء اللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے قرآن مجید نے گواہی دی فلما اسلم جب دونوں نے یہ بات ٹھان لی دونوں اس بات پہ تل گئے باپ ذبا کرنے پر بیٹا ذبا ہونے پر ابراہیم علیہ السلام نے چھری بھی تیز کر لی بیٹے کو بھی لٹا دیا چاہتے ہیں کہ بیٹے کو ذبا کرے اور اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ بیٹا ذبا نہ ہو تو بالآخر مرضی کس کی پوری ہوئی اللہ کی ایک موقع پر سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کھانے سے ارادہ کر لیا کہ میں شہد آج کے بعد نہیں کھاؤں گا کہ فلاں قسم کی اس میں مہک آتی ہے جیسے ہی آپ نے ارادہ کیا نہ کھانے کا اللہ رب العزت کی طرف سے محبوبانہ خطاب آ گیا یا ایوہ النبی لما تحرم ما احل اللہ لک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہیں جس کو اللہ نے حلال کیا تب تک ہی مردات ازواجک واللہ غفور الرحیم ان آیات کے بعد نبی علیہ السلام نے دوبارہ شہد کو استعمال کرنا شروع کر دیا تو مرضی کس کی پوری ہوئی اللہ یہ طے شدہ بات ہے کہ مرضی ہر حال میں اللہ العزت کی پوری ہوتی ہے اگر ہم یہ راز سمجھ لیں ہمارے لیے بندگی آسان ہو جائے بات کو ماننا احکام شریعت کے سامنے سر جھکانا یہ چیز ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے نف کے اندر جب انانیت ہوتی ہے اجب ہوتا ہے تکبر ہوتا ہے میں ہوتی ہے تب انسان پھر حکم خدا کے سامنے ہیل حجت کرتا ہے اور دیکھیں راستے دو ہیں ایک آدم علیہ السلام کا راستہ اور ایک شیطان ابلیس کا راستہ اللہ رب العزت نے جب حکم دیا اس جدول آدم تو سب فرشتوں نے سجدے کیے مگر ازازیل نے سجدہ نہ کیا اللہ رب العزت نے پوچھا ما منا کا اللہ تسجد تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا اس نے آگے سے لاجک بیان کیا انا خیر من میں اس سے زیادہ سپیریئر ہوں خلق تنی من نار و خلق کا منتی مجھے آگ سے پیدا کیا جو بلندی کی طرف مائل ہوتی ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا جس میں آجزی اور پستی ہے لہذا میں سجدہ کیسے کرتا اب چونکہ حکم خدا کے سامنے اس نے لاجک بیان کی ہیل حجت کی کٹ حجتی کی تو اللہ رب العزت کا ایک ارشاد ہوا فرمایا فخرج فخرا فن رجیب نکل جا میرے دربار سے تم مردود ہے وہ ان علیہ کا لانتی تک تیرے اوپر میری لانتیں برستی رہیں گی ایک راستہ تو یہ ہے اور ایک راستہ ہے سیدنا آدم علیہ السلام کہ سیدنا آدم علیہ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ تم نے اس درخت کا پھل نہیں کھانا چنانچہ شیطان نے ان کے سامنے قسمیں کھائی کہ اس کو کھانے سے آپ ہمیشہ جنت میں رہیں گے وقا سما مجید گواہی دے رہا ہے اس نے قسمیں کھائی تو آدم علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جس درخت کے قریب میں تھا اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا مطلقاً اس پھل کو منع نہیں کیا چنانچہ دوسری درخت کے پھل کو انہوں نے کھا لیا اور وہ کھاتے ہوئے گندم کا دانہ ان کے ذہن میں اللہ کی نافرمانی نہیں تھی ہرگز قرآن مجید نے گواہی دی اللہ تعالیٰ جو سینوں کے ڈھیر جانتے ہیں فرماتے ہیں ولم نجد لہو ازما ہم نے اس کے اندر نافرمانی کا ارادہ نہیں پایا تھا یہ ایک بھول تھی مس انڈرسٹینڈنگ تھی ہو گئی جب ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا جیسے ہی یہ حکم ہوا آدم علیہ السلام نے کوئی ایکسپلینیشن نہیں دی آگے سے کوئی لاجک بیان نہیں کی کوئی ریزننگ نہیں دی صرف اتنا کہا ربنا ظلمنا انفسنا اے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا وہ علم تک پھر لنا اور اگر آپ ہمیں مغفرت نہ فرمائیں و ترحم نہ اور رحم نہ فرمائیں لنک من الخاسرین ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے گئے اس غلطی کو تسلیم کرنے پر اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بھول کو معاف بھی فرما دیا اور ان کے نبوت کا منصب بھی برقرار رہا اب راستے دو ہیں ایک راستہ کہ انسان بڑے کی بات نہ مانے اور آگے سے لاجک پیش کرنی شروع کر دے یہ ہے شیطان کا راستہ اور جو اس راستے پہ چلتا ہے ہمیشہ شیطان کی طرح اس کو ذلت ہی ملتی ہے ایک ہے آدم علیہ السلام والا راستہ کہ انسان ہونے کے ناطے انسان بھولتا ہے غلطی کرتا ہے جب احساس ہو کہ میں نے غلطی کر لی تو پھر آگے سے ہیل حجت نہیں کی جاتی آگے سے بہانے نہیں بنائے جاتے اپنے آپ کو سچا بنانے کے لیے ادھر ادھر کے کافیے نہیں ملائے جاتے بلکہ سمپل سادہ سی بات ہے جی مجھ سے غلطی ہوئی آپ مجھے معاف کر دیں یہ ایک ایسی بات ہے ایسا نقطہ ہے آج اگر ہمارے معاشرے میں لوگوں کو یہ سمجھ میں آ جائے تو گھروں کے جھگڑے دفتروں کے مسئلے اور کاروباری معاملات سارے کے سارے حل ہو جائیں مگر ہم ایسا نہیں کرتے بیوی غلطی کرتی ہے دل مان رہا ہوتا ہے کہ میں نے کوتا ہی کی مگر خامن کے سامنے لاجک بیان کر رہی ہو آرگومنٹس چل رہے ہوتے ہیں خامن جانتا ہے کہ بیوی جو کہتی ہے دیر سے آتے ہو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے اور جانتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ انوالو ہوں مگر پھر بیوی کو ڈانٹ رہا ہوتا ہے خبردار تم نے ایسی بات کی غلطی ماننے پہ تیار نہیں ہوتے چناتے دفتر میں آپ دیکھ لیجئے بڑا کوئی کام کہہ دے تو چھوٹا اب اس میں راہ فرار اختیار کرنے کے لیے کتنے راستے ڈھونڈتا ہے آج اولاد کو باپ کوئی بات کہہ دے اولاد اس پر عمل نہ کرنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے ابو میری ابھی کون سی عمر ہے نمازیں پڑھنے کی جو ابھی سے میں نمازیں پڑھنی شروع ہو جاؤں بیوی کو کہ نماز پڑھو جواب ملتا ہے تمہاری بہن کون سی نماز پڑھتی ہے جو میں پڑھنے لگ جاؤں کبھی جواب ملتا ہے میں نے اپنی قبر میں جانے ہیں تم نے اپنی قبر میں جانے ہیں یہ سب ہی حجت ہے اس کو کہتے ہیں کٹ حجتی یہ کٹ حجتی انسان کے برباد ہونے کا ذریعہ بنتی ایک بڑی خوبصورت عادت کیا ہے کہ انسان سے جب بھی غلطی ہو اور اس کو احساس ہو تو فوراً کہہ دے جی مجھ سے غلطی ہو گئی آپ مجھے معاف کر دیں آپ دیکھیں بڑے بڑے مسئلے ان چند لفظوں کے بولنے سے خود بخود حل ہو جاتے ہیں ہمارے اندر اصل میں ماننے کی عادت کم ہوتی جا رہی ہے ہم منوانا تو چاہتے ہیں ماننا نہیں چاہتے نبی سات اسلام نے صحابہ سے بیعت لی اسمعو و اتی تم جو سنو گے تم اس کو مانو گے اس کی اطاعت کرو بات تو بڑی سادہ نظر آتی ہے لیکن یہ نقطہ ہے بہت مشکل آج آپ جس سے دین کی بات کریں آگے سے جواب ملے گا جی میں سب جانتا ہوں بھائی جانتے تو سب ہیں آپ یہ بتائیے کہ مانتے کتنے جہاں ماننے کی بات آئے گی وہاں آپ دیکھیں ہمارا حال پتلا ہوگا تو ہم منوانا چاہتے ہیں ماننا نہیں چاہتے یہ عادت ہی ختم ہوتی جا رہی ہے دو بھائی ہے بڑا بھائی چھوٹے کو باپ بن کے پالتا ہے جب چھوٹا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے اسی بھائی کے ساتھ بول چال بند ہو جاتا ہے ماننے کی عادت نہیں رہی حالانکہ جب معاشرے میں ماحول میں مل جل کر رہنا ہو تو بڑے کو بڑا ہونا ہے چھوٹے کو چھوٹا ہونا ہے بڑے چھوٹوں پر شفقت کا معاملہ کریں ان کی رعایت کریں چھوٹے بڑوں کی بات کو مانیں کام بڑا سادہ اور سیدھا کام چلتا رہے گا مگر اب تو شادی کے بعد دس سال گزر جاتے ہیں میاں بیوی یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے کہ گھر میں چلنی کس کی ہے خامد ایک بات کہتا ہے بیوی کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرتی ہے بیوی جائز بات بھی کہتی ہے خامن نہ ماننے کی بات کرتا دس سال میں یہ ڈیسیجن نہیں ہو پاتا کہ گھر میں بالآخر فائنل ڈسیزن کس نے کرنا ہے حالانکہ کتنی سادہ سی بات ہے قوامون النساء اللہ رب العزت نے مردوں کو گھر کی ذمہ داری سونپ دی ان کو انچارج بنا دیا تو فائنل ڈیسیجن تو ان کا مگر اس سادہ سی بات کو سمجھنے میں سالوں لگ جاتے ہیں بلکہ ہم نے دیکھا پچیس پچیس سال شادی شدہ زندگی گزارنے کے بعد عورتیں اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے طلاق لے کے گھر واپس آ جاتی آخر کون ہمیں سمجھائے گا کہ زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ کیا ہے یہ ایک ایسا اہم عنوان ہے کہ جس کو کھولنا انتہائی ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے ہم نے بات سننی ہے اور ماننی ہے اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ بعض لوگ سنتے ہیں مگر حقیقت میں سنتے ہی نہیں فرمایا ولا تکین کالو سمینا مینا و حملہ یسما تم ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو کہتے ہیں کہ ہم تو سنتے ہیں مگر وہ سنتے نہیں یہ سننے کی توفیق بھی اللہ کسی کو دیتے ہیں فرمایا ولو علم اللہ فیم خیر اللہ اگر اللہ تعالیٰ ان کے اندر خیر جانتے دیکھتے تو ان کو سننے کی توفیق دے دیتے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خوبی کا اللہ نے تذکرہ کیا فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اللہ عنہ وانتم تسمعون تم تو سنتے ہو لہذا تم اس بات کو مانو تو سننا اور بات کو ماننا طبیعت ایسی ہونا اسی کو بندگی ہیں اور اچھے معاشرے کے اندر زندگی گزارنے کا اصول ہی یہی عجیب بات کہ قرآن نے یہ بات سمجھائی تو ہمیں سمجھ نہیں آتی اور کافروں نے اپنے معاشرے میں ترقی مادی اعتبار سے پانے کے لیے اس بات کو سمجھ لیا چنانچہ ہم جب مینجمنٹ کی کتابیں پڑھ رہے تھے تو اس کے اندر ایک عجیب سی بات پڑی لکھا ہوا تھا کہ ٹو رولز آف مینجمنٹ اچھی مینجمنٹ کے دو رول اس میں پہلا رول کیا تھا rule boss is always right بڑا ٹھیک کہتا ہے باس از آلویز رائٹ پھر نیچے لکھا تھا rule number two if boss is not right then see rule number one تو کافروں نے اپنے دفاتر اپنے گھروں کے معاملات کو سموتھ کرنے کے لیے سیدھا کرنے کے لیے یہ اصول گھڑ لیے ہم ایمان والے ہیں ہمیں اللہ نے فرمایا کہ چھوٹے بڑوں کی تات کریں بڑے چھوٹوں پر شفقت کریں اور ہم سے یہ بات پوری نہیں ہوتی کیا میاں بیوی کے درمیان یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ کس کا حکم فائنل ہے یہ بھی کوئی سوچنے والی بات ہے مگر ہم زندگی گزار دیتے ہیں بنیادی وجہ طبیعت کے اندر انانیت کا ہونا ماننے کی عادت کا نہ ہونا لہذا بات ماننی مشکل ہوتی ہے اللہ رب العزت اللہ رب العزت ہیں جہاں ان کا معاملہ آتا ہے تو بندہ بندہ ہے اور اللہ اللہ ہے جب اس کا حکم آ گیا سامنے اب آگے سے لاجک کیسی اور عجیب بات یہ کہ آج کے اس زمانے میں خود تو ماننا نہیں ہوتا لہذا آگے سے پوچھتی ہیں یہ پردے کا حکم کہاں سے آ گیا یہ فلاں حکم کہاں سے آ گیا اس میں کیا لاجک ہے بھائی ایمان والے کے لیے اتنا معلوم ہونا کافی کہ یہ حکم خدا ہے اس کے بعد ایمان والا تفصیل نہیں مانگتا بس اللہ کا حکم میرے لیے کا یہ تو ایسا ہی ہے کہ کمپنی کا پریزیڈنٹ ہو اور وہ اپنی فیکٹری میں کام کرنے والے ایک صفائی کرنے والے بندے کو کہے کہ اس کو صاف کر دو اور وہ آگے سے پوچھے کہ پریزیڈنٹ صاحب اس میں لاجک کیا ہے تو آپ سوچے کہ کمپنی کے اس پریزیڈنٹ کا کیا ریکشن ہوگا ہمارا حال ایسا ہی ہے بلکہ جو اس صفائی کرنے والے کی حیثیت اس مالک کے سامنے ہے ہماری اللہ کے سامنے وہ حیثیت بھی ہے اور ہم اللہ کے حکموں کو اس طرح چیلنج کرتے پھرتے ہیں اس لیے اس بات کی اصلاح ہونا انتہائی ضروری ہے ہمیں چاہیے کہ ہم حکم خدا کی عظمت اپنے دل میں بٹھائیں چنانچہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اے دوست یہ نہ دیکھو کہ گناہ چھوٹا یا بڑا اے دوست یہ نہ دیکھو کہ گناہ چھوٹا یا بڑا بلکہ اللہ رب العزت کی عظمت کو سامنے رکھو کہ جس کی تم نافرمانی کر رہے اللہ العزت کی نافرمانی اللہ تو ہمیں اللہ العزت کی عظمت کو سامنے رکھنا اس لیے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ اللہ رب العزت نے میرے دل میں یہ بات الہام فرمائی کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ جب یہ گناہ کرنا چاہتے ہیں ان تمام دروازوں کو بند کر لیتے ہیں جن سے مخلوق دیکھتی ہے اور اس دروازے کو بند نہیں کرتے جس سے میں پروردگار دیکھتا ہوں کیا اپنی طرف دیکھنے والوں میں یہ سب سے کم درجے کا مجھے سمجھتے ہیں ہم سوچیں تو صحیح نا کہ اللہ رب عزت کے حکم کو توڑ رہے ہوتے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم عظمت الہی دل میں اور زیادہ بڑھائیں دیکھیں آج بندے کو جہاں سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے نا وہ قریب جاتے گھبراتا ہے کسی کو کہے جی بجلی کی تار کو ہاتھ لگاؤ وہ کہے گا جناب بالکل نہیں اس لیے کہ بجلی پہلی غلطی بھی معاف نہیں کرتی تو بجلی سے جھٹکا پڑنے کا اندیشہ قریب ہی نہیں جاتے کسی عورت کو کہو کہ کتنا خوبصورت سانپ ہے کتنا خوبصورت ڈیزائن اس پر بنا ہوا ہے ذرا ہاتھ لگاؤ گی توبہ تو توبہ کیوں ہاتھ نہیں لگاتی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے اگر ہم اللہ رب العزت کے حکموں کو توڑیں گے تو کیا سمجھتی ہیں کہ اللہ رب العزت اگر جلال میں آئے تو ہمیں نقصان پہنچنے میں کوئی کمی ہوگی یہ عظمت دل میں بیٹھ جائے پھر ہمارے لیے گناہوں کو چھوڑنا آسان چنانچہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اللہ تعالی اس بندے کو عزت اور وقار ادا کرتے ہیں جو اللہ کے حکم کو مانتا ہے وجال ذل و سغار لمن خالف امری اور جو اللہ کے حکم کو توڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلت اور رسوائی عطا فرما دیتے ہم حکم خدا کو توڑیں گے تو ہم پھر کہاں جائیں گے کہتے ہیں دریا میں رہنا مگر مچھ سے بیر تو بھئی دریا میں رہ کر مگر مچھ سے بیر نہیں چلتا تو دنیا میں رہنا اور دنیا کے بنانے والے سے بیر نتیجہ کیا ہوگا بڑی قومیں اس دنیا میں آئیں جن کو اپنی طاقت کا نشہ تھا کہتے تھے من اشد منا کبوا کون ہے ہم سے زیادہ طاقت والا اور ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لم لک مسلحا فل بلا ہم نے ایسے طاقتور لوگ پھر شہروں میں پیدا نہیں کیے لیکن جب انہوں نے حکم خدا کو توڑا اور اللہ کا حکم ان پر آیا تو قوم عاد پر کیا ہوا اونچے قد تھے لمبے چوڑے لہیم و شہیم بدن تھے اللہ نے ان پر ہوا کا عذاب بھیجا وہ ہوا اتنی تیز تھی کہ ان کو پٹک پٹک کر زمین پر مارتی تھی حتیٰ کہ انہم آجاز و نخل خاویہ زمین پر لاشیں یوں بکھری ہوئی تھی جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوئے بڑے بڑے فرائنا آئے نمرود کو اللہ نے وقت کی بادشاہی عطا کی رونت آ گئی تکبر آ گیا خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا اللہ تعالیٰ نے ایک لنگڑے مچھر کو اس کے ناک کے اندر سے دماغ تک پہنچا دیا اب جب وہ دماغ میں جا کے کاٹتا تکلیف ہوتی تو یہ لوگوں کو کہتا کہ ذرا میرے سر پر ٹھوکر لگاؤ تو شروع شروع میں تو لوگ تھپڑ لگاتے پھر لوگ بھی تنگ آ گئے اس نے کہا اچھا کوئی چیز بنا لو تو انہوں نے جوتے بنا لیے جب لنگڑا مچھر کاٹتا ہے اس کے سر پہ جوتے پڑتے اور ہر دور اور ہر زمانے میں یہی رہا جس نے حکم خدا کو چیلنج کیا اللہ تعالیٰ پھر دنیا میں اس کا انجام یہی دکھاتے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ ہر العزت کے حکم کو مانے اور اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا لے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما آ سفو نن تکمنا من ہو جب ان لوگوں نے ہمیں متاسف کر دیا ہمارے حکم کو نہ مانا ان تکم نامن ہم نے پھر ان سے انتقام لیا جب اللہ تعالی انتقام لے تو پھر بندے کا کیا معاملہ ہوتا ہے میرے دوستو یاد رکھیے جو پروردگار نعمتیں دینا جانتا ہے وہ پروردگار نعمتیں لینا بھی جانتا ہے اس لیے اس میں کو مٹائیے جب میں نہیں مٹے گی ہمارا کام نہیں سمرے گا اس میں کو مٹائیے اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی میں کو مٹائے یاد رکھیں جب اللہ تعالیٰ کسی کی میں کو مٹاتا ہے پھر اس کا تماشا دنیا دیکھا کرتی ہے اس لیے اپنے اندر ہم آج بھی پیدا کریں شریعت کے احکام کو ماننے کی عادت پیدا کریں ہاں اگر اپنے نفس کی خرابی کی وجہ سے نہ مان سکے تو تسلیم تو کرے نا کہ ہم گناہ گار ہیں یہ تو مانے نا کہ ہم سے غلطی ہوئی کوتا ہی ہوئی ہمارا نفس بہت خراب ہے ہمیں وہ نماز پڑھنے کے لیے اٹھنے نہیں دیتا فلاں عمل کرنے کے لیے اٹھنے نہیں دیتا لیکن ہم مانتے ہیں کہ بھئی غلطی ہماری ہے اس تسلیم کرنے سے ایمان سلامت رہے گا گو ہم گناہ گار ہوں گے لیکن اگر ہم جواب میں یہ کہہ بیٹھے اور جی پردہ تو آنکھوں کا ہوتا ہے چہرے کے پردے کا کیا اب ہم نے حکم شریعت کو جو آگے سے چیلنج کیا تو اس میں انسان کئی مرتبہ سرے سے ایمان سے ہی خارج ہو جاتا ہے تو یہ ایک نازک سفر ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے بڑے سے بڑا بندہ گنا کر لے مگر مانے کہ ہاں میں نے گنا کیا قابل معافی ہے لیکن اگر یہ کہتے کہ حکم شریعت میں کیا فائدہ کیا حکمت کیا لوجک اتنی سی بات کرنے پر وہ دائرہ اسلام سے ہو لگا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 اندر کتنا نقصان ہوا آج تک دنیا اس کو جانتی مجھے سنامی بستی کا ایک بندہ ملا کہنے لگا جی کہ عجیب بات کہ مجھے اللہ نے بچا تو لیا مگر میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا جو اس نے سین سامنے کھولا سن کے اللہ کی طاقت کو دیکھ کر بندہ حیران ہوتا ذرا سا زمین کا جھٹکا ذرا سا پانی کے اندر کوئی جھٹکا آ جائے تو بندے کو اپنی اصلیت کا پتہ چل جاتا ہے تو پلیننگ دھری کی دھری رہ جاتی دوسری مخلوق ہوا ہوا کے اپنے اندر طاقت ہے چنانچہ آپ دیکھیں جب سائیکلون آتے ہیں نا تو وہ اتنے تیز ہوتے ہیں کہ وہ مکانوں کی چھتوں کو اڑا کے لے جاتے ہیں مجھے ایک مرتبہ ایسے علاقے میں جانے کا موقع ملا تو میرے دوستوں نے مجھے پہلے ذرا ہدایات دی جی آپ اس اسٹیٹ میں جا رہے ہیں جہاں سائیکلون ہوتے ہیں اگر آپ محسوس کریں تو آپ گاڑی سے فوراً نکل کر زمین کے اوپر لیٹ جائیں میں نے پوچھا کہ گاڑی میں بیٹھے رہنے میں کیا حرج اس نے کہا جی جب سائیکلون آتا ہے تو گاڑی کو اٹھا کر کئی سو میل دور پٹک دیا کرتا ہے چنانچہ ایک مرتبہ امریکہ میں ایک سائیکلون آیا ٹیکسس ریاست میں ایک بندہ جو گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اس کا پولیس نے چالان کیا تو کمپیوٹر کے اندر ڈاکومنٹ ہو گیا کہ اتنے بجے اس بندے کا چالان ہوا اور اس کے بعد وہ سائیکلون کے اندر جیسے ہی انٹر ہوا سائیکلون کا ڈایا میٹر جو ہوا کا تھا وہ تین سو کلو میٹر تھا جس کو سویپ کر رہی تھی چند منٹ کے اندر اس کی گاڑی تین سو کلو میٹر دور پائی گئی وہاں پھر ڈاکومنٹ کیا کہ ایکسیڈنٹ ہوا یہ گاڑی ملی پتا چلا کہ سائیکلون نے گاڑی کو اٹھا کر تین سو کلو میٹر دور پھینک دیا ہم نے ایک جگہ اپنی آنکھوں سے ڈائننگ ٹیبل کو ایک درخت کی شاخوں کے اندر اٹکے ہوئے دیکھا پوچھا کیا ہوا کہنے لگا جی ہوا کا طوفان آیا تھا ڈائننگ ٹیبل کو اس نے درخت کی شاخوں پر جا کر پھینک دی ہوا کی طاقت کا پتہ چلتا ہے پانی کے اندر طاقت ہے چنانچہ جب پانی کا سیلاب آتا ہے تو انسان اتنی ترقی کے باوجود اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ پورا کا پورا شہر پانی کی زد میں آ جاتا ہے نئے شہر بنانے پڑ جاتے ہیں آگ کے اندر طاقت ہے چنانچہ کئی مرتبہ باہر ملکوں میں جنگلوں میں آگ لگتی ہے چھ چھ مہینے نہیں بجتی مجھے ایک مرتبہ رشیا میں سفر کرنے کا موقع ملا تو ہم نے ایک جگہ آگ کا ایک شولہ دیکھا جو کم از کم ایک فر اونچا ہوگا اتنا اونچا شولہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی میں نے پوچھا یہ کیا ہے مقامی آدمی نے بتایا کہ یہاں پر آئل ویل کھودا گیا مگر ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے جب اس میں سے گیس نکلنی شروع ہوئی تو آگ لگ گئی اب نیچے سے گیس آ رہی ہے اور اوپر سے یہ شولہ جل رہا ہے اتنا بڑا اس کو کئی سال تک ہم نے بجھانے کی کوشش کی ہم اس کو بجھا نہیں سکے حتیٰ کہ پوری دنیا کے اندر یہ اناؤنسمنٹ کروائی کہ جو کمپنی اس شولے کو بجھائے گی بعد میں جو تیل نکلے گا ہم آدھا اس کو شیئر دیں گے اور دنیا کے بڑے ملکوں کی کمپنیاں آئی مگر انسان آج آ گئے آج نو سال گزر گئے ہیں یہ شولہ اسی طرح جل رہا ہے آگ کے اندر تو جب ہم اللہ اکبر چار مرتبہ کہتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگوں زمین اور اس کی مخلوق اس سے بھی زیادہ اگر کوئی غالب ہے وہ اللہ کی ذات ہے پھر کہتے ہیں اللہ اکبر پانی پانی کی مخلوق اور اس کی طاقت سے بڑی طاقت اللہ کی ہے اللہ اکبر پھر تیسری مرتبہ کہتے ہیں ہوا اور ہوا کی جتنی مخلوق اور ان کی جتنی طاقت ہے ان سب کے اوپر غالب اللہ کی ذات ہے اور آخری مرتبہ کہتے ہیں اللہ اکبر آگ اور آگ میں جو طاقت اللہ نے رکھی اس سے زیادہ بڑی طاقت اس پروردگار کی ہے تو اذان کا چار مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہمیں سبق یاد دلاتا ہے کہ دیکھو کس عظیم پروردگار کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے اور ہم آج اس اذان کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے پرواہ نہیں ہوتی احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے حکم خدا کو توڑا لہذا انتہائی ضروری بات ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے حکموں کی عظمت اپنے دل میں پیدا کریں جب حکم خدا سامنے آئے بس ماننے کی نیت کر لیں کوتا ہو جائے بھول ہو جائے نفس درمیان میں کوئی رکاوٹ ڈال دے غلطی کو تسلیم کر لے اللہ کے سامنے معافی مانگ لے اللہ رب العزت معاف کر دینے والے ہیں لیکن اگر ہم تکبر کا مظاہرہ کریں گے تو پھر اللہ رب العزت ایسے بندے کو معاف نہیں کیا کرتے حدیث پاک میں آتا ہے چند گنا ایسے ہیں جن کا عذاب آخرت میں بھی ہوگا مگر اس دنیا میں بھی ہوگا ان میں سے ایک گنا تکبر فرمایا اللہ تعالیٰ متکبر کو اس وقت تک موت نہیں دیتے جب تک دنیا میں اس کو لوگوں کے سامنے و رسواد نہیں کر دیتے اللہ اکبر کبیرا ایک واقعہ سنا کر بات آگے بڑھاتا ہوں سندھ کے علاقے میں ایک بڑا ذمہ دار اتنی لینڈ ہولڈنگ تھی کہ اس کی زمین میں ریلوے کے تین اسٹیشن بنے ہوئے تھے پہلا ریلوے اسٹیشن بھی اس کی زمین میں دوسرا بھی اس کی زمین میں تیسرا بھی اس کی زمین میں اتنا بڑا زمیندار تھا ایک مرتبہ اپنے دوستوں کے ساتھ شہر کے چوک میں کھڑا آئس کریم کھا رہا تھا کسی دوست نے کہہ دیا یار کاروبار اچھا نہیں بڑا پریشان ہوں تو یہ آگے سے بڑا ترنگ میں آ کے کہتا ہے یار تم ہر وقت پریشان رہتے ہو آئے گا کہاں سے اور مجھے دیکھو میں ہر وقت پریشان رہتا ہوں لگاؤں گا کہاں پہ اب یہ جو عجب کا بول تھا نا یہ اللہ کو ناپسند آیا کہنے لگا میری تو آنے والی چالیس نسلوں کو پرواہ نہیں ایک بیماری میں مبتلا ہوا چھ مہینے کے اندر اس دنیا سے خود چلا گیا اس کا ایک ہی بیٹا تھا عمر اس کی کوئی سترہ اٹھارہ سال تھی وہ اس کی تمام میراث کا وارث بن گیا اربوں روپے اکاؤنٹس میں جوانی بھی تھی ایسے ایسے نوجوانوں کے دوست جو ہوتے ہیں نا وہ برے وہ بڑے جلدی بن جاتے ہیں ایک دو دوستوں نے اس کو عیاشی کی راہ بتائی اس کے لیے ایک نیا تجربہ تھا اس کو یہ کام بڑا اچھا لگا چنانچہ یہ نئے نئے مہمان رات کو بلانے لگ گیا کسی کو پچاس ہزار دیا جا رہا ہے کسی کو ایک لاکھ مل رہا ہے اور ایک سے ایک بہتر ماڈل آ رہا ہے لوگوں نے سمجھایا مگر یہ جوان تھا آگ کی عمر تھی سنا ہی نہیں اس نے جب اس نے اپنے علاقے میں جی بھر کر برائی کر لی کسی نے کہا ذرا بڑے شہر کا مزہ چکھو بڑے شہر جانا شروع کر دیا کچھ عرصے بعد کسی نے کہا ذرا باہر کے کلبوں میں جا کر دیکھو چنانچہ بیرون ملک کے نائٹ کلب میں اس نے جانا شروع کر دیا شراب اور شباب اس کا عادی بن گیا چنانچہ بینک میں جتنے ڈپوزٹ تھے سب کے سب اس کے ختم ہو گئے ایک ایسا وقت آیا زمین کا کچھ ٹکڑا بیچتا اور پھر باہر جا کر عیاشی کر کے آ جاتا پھر دوسرا ٹکڑا بیچتا پھر عیاشی کر کے آتا کچھ سال ایسے گزر گئے جب انسان ایکسٹینسولی عیاشی کی زندگی گزارنی شروع کر دے تو پھر جسم کی صحت بھی ساتھ نہیں دیتی چنانچہ یہ بھی پچیس بائیس سال کا تھا کہ بالکل بیماریوں کا مجموعہ بن گیا حتیٰ کہ ایک ایسا وقت آیا نہ مال رہا نہ جائیداد رہی نہ صحت رہی ساری کی ساری زمین بک گئی بلکہ ایسا بھی وقت آیا کہ جس گھر میں یہ خود رہتا تھا وہ گھر بھی اس کو بیچنا پڑ گیا چنانچہ جب اس نے گھر بیچا اب نوبت آ گئی لوگوں سے مانگ کر کھانے کی چنانچہ جس چوک میں اس کے باپ نے کھڑے ہو کر کہا تھا میری چالیس نسلوں کو بھی پرواہ نہیں یہ بیٹا اسی چوک کے اندر کھڑے ہو کر اللہ کے نام کی بھیک مانگتا تھا عظمت الہی کو ہم سامنے رکھیں کبھی چیلنج نہ کریں اس کو اپنی اوقات کو پہچانے جب ہم نے یہ نقطہ سمجھ لیا اب شریعت پر عمل کرنا ہمارے لیے بالکل آسان ہو جائے ہم کبھی بڑا بول نہیں بولیں گے کبھی اجب کی بات نہیں کریں گے ہمارے اندر بندگی ہوگی توازو ہوگی ہمارے اندر خوش اخلاقی ہوگی ہم کسی کے لیے وبال جان نہیں بنیں گے اللہ کے بندوں کے لیے راحت جان بنے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے حکم کی عظمت اپنے دل میں پیدا کریں چنانچہ حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مصنوعی مولانا روم میں عجیب چھوٹے چھوٹے واقعات لکھ کر ان سے بڑے پیارے پیارے نتیجے نکالے ہیں بہت سادہ ساری باتیں چنانچہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ گزرا ہے محمود غزنوی نیک بادشاہ تھا اس کے پاس ایک غلام تھا ایک ناکر تھا خادم تھا لیکن بادشاہ کا وہ اتنا فیوریٹ بن گیا کہ ہر چھوٹے بڑے کام میں بادشاہ اس سے کنسلٹ کرتا مشورہ کرتا اب یہ چیز دوسرے جو تھے نا بادشاہ کے دوست ان کے لیے ڈائجسٹ کرنی بڑی مشکل تھی ایک دن انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ دیہاتی سا بندہ آپ کے پاس آیا ہے اور آپ کی عجیب اس کے اوپر شفقت کی نظر ہے ہم اس سے شکل میں اچھے عقل میں اچھے نصب میں اچھے ہم سے آپ کنسلٹ نہیں کرتے اسی کی بات چلتی ہے آخر کیا وجہ ہے اس سے اتنی محبت کیوں بادشاہ نے کہا کہ ہاں میں کبھی تمہیں اس کا جواب دوں گا خیر بات آئی گئی ہو گئی ایک دن بادشاہ نے ایک پھل منگایا جو کڑوا تھا کئی پھل کھانے میں کئی دفعہ کڑوے ہوتے ہیں نا بیٹر ٹیسٹ ہوتا ہے ان کا اب اس نے اس کی کاشیں بنوائی اور جتنے دوست احباب بیٹھے تھے نا اعتراض کرنے والے سب کو ایک ایک کاش اس نے پکڑا دی جب کاش پکڑا دی تو جس نے اس کو منہ میں ڈالا اس نے فوراً پھینکا تھو تھو کیا بادشاہ سلامت بہت کڑوا بہت کڑوا بادشاہ نے کہا اچھا اتنا کڑوا ہے کھایا ہی نہیں جا رہا ہاں۔ بادشاہ نے ایاز کی طرف دیکھا ایاز کھائے چلا جا رہا ہے تو بادشاہ نے پوچھا ایاز کیا یہ پھل کی کاش کڑوی نہیں اس نے کہا بادشاہ سلامت کڑوی تو ہے تم مزے سے کھائے جا رہے ہو اس نے کہا بادشاہ سلامت مجھے ایک خیال آ گیا تھا کیا خیال ہی آیا کہ میں سینکڑوں مرتبہ آپ کے ہاتھ سے میٹھی چیزیں لے کر زندگی میں کھا چکا ہوں اگر آج مجھے کڑوی بھی مل گئی تو اس کڑوی کو واپس کرتے مجھے حیا احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارا بھی معاملہ اگر اس غلام کی طرح ہو جائے جس پر ودیگار نے اتنی عزتیں دی صحت دی گھر دیا گھر والی دی اولاد دی کاروبار دیا اتنی بے بنا نعمتیں اگر کبھی اس کی طرف سے کوئی مشکل بھی آ جائے تو ہم اپنے رب کی شکایتیں کیوں کرتے کیا ہم غلام سے بھی گئے گزرے بن گئے اتنا بھی لحاظ نہیں کرتے اس لیے اللہ والے ہر حال میں اپنے رب سے راضی لطف سجن دم بدم سجن گاہ گاہ اللہ کی رحمتیں ہر لمحے اور اللہ کی طرف سے مشکلات کبھی کبھی صحت ہمیشہ بیماری کبھی کبھی پیٹ بھرے کی کیفیت ہمیشہ بھوک کبھی کبھی فاقہ کبھی کبھی عزت ہمیشہ ذلت کبھی کبھی خوشی ہمیشہ پریشانی کبھی کبھی تو زیادہ وقت تو اللہ کی نعمتوں میں گزرتا ہے لطف سجن دم بدم سجن گاہ گا اللہ کی رحمتیں ہر وقت ہیں اور اللہ کی طرف سے آزمائشیں کبھی کبھی تو فرماتے ہیں لطف سجن دم بدم کہرے سجن گاہ گا بھی سجن واہ بھی سجن واہ میرے آقا میں ایسے بھی آپ سے راضی میں ایسے بھی آپ سے راضی اگر بیوی یہ بات سمجھ لے کہ جو خامن مجھے اتنا پیار دیتا ہے اتنی محبت دیتا ہے اگر کبھی اس نے غصے میں کوئی بات بھی کر لی تو مجھے خاموش ہونا ہے کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ہر بات کا جواب دینا لازم ہوتا ہے کئی مرتبہ خاموشی بہترین جواب ہوتا ہے تو گھر میں مسئلہ ہی ختم ہو جائے مگر نہیں ہمیں یہ ابھی صفت حاصل نہیں ہوئی مولانا روم رحمت اللہ علیہ ایک اور واقعہ لکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حاسدین نے سلطان محمود غزنوی کو شکایت لگائی کہ جی یہ جو آپ کا لاڈلہ ہے نا غلام اس نے ایک کلوزٹ بنائی ہوئی ہے اور اس کے اندر کچھ چھپایا ہوا ہے یہ کو تالا لگا کے رکھتا ہے چابی کسی دوسرے بندے کو نہیں دیتا اور روزانہ اس کلوزٹ کو کھول کھول کے دیکھتا ہے ہمارا شک ہے کہ اس نے کوئی خزانے کے ہیرے موتی چرائے ہوں گے اور پرل ڈائمنڈ وہاں چھپا کے رکھے ہوں گے بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو اس نے ایاز کو بلایا ایاز تم نے کوئی کلوزٹ بنائی ہوئی ہے جی تالا لگا کے رکھا ہے جی کسی کو چابی دیتے ہو جی نہیں خود روزانہ کھول کے دیکھتے ہو جی ہاں بادشاہ نے کہا چابی لاؤ ایاد نے چابی دے دی بادشاہ نے ایک بندے کو چابی دی اور کہا کہ جو کچھ اس الماری میں ہے لا کے سب کے سامنے رکھ دو جب یہ بات ہوئی تو جو حاصرین تھے وہ تو بگلے بجانے لگے خوشی آج اس کا پول کھلے گا اب بادشاہ کو پتہ چلے گا یہ کتنا خائن ہے اور یہ کتنا جو ہے اندر سے کھوٹا ہے چنانچہ وہ خوش ہو گئے اتنے میں وہ بندہ گیا اور جب واپس آیا تو اس کے پاس تین چیزیں تھیں ایک بوسیدہ سا کرتا ایک بوسیدہ سی چادر اور ایک بوسیدہ سا جوتا پرانا کتا چادر اور جوتا بادشاہ نے کہا کہ کیا کلوزٹ میں یہی کچھ تھا اس نے کہا بادشاہ سلامت صرف یہی کچھ تھا بادشاہ نے کہا یاد یہ چیزیں اس قابل ہیں کہ ان کو تالے میں رکھو اور پھر روز ان کو جا کے دیکھو نے کہا بادشاہ سلامت جب میں آپ کے پاس حاضر ہوا تھا اس وقت میں نے یہ کرتا پہنا ہوا تھا یہ چادر باندھی ہوئی تھی یہ جوتا پہنا تھا میں نے ان کو کلازت میں سر رکھ دیا میں روزانہ اپنے آپ کو اپنی اوقات یاد دلاتا ایاز یاد رکھو یہ تمہاری اوقات تھی اور بادشاہ کے تم پر جو احسانات ہیں ان کا لحاظ کرنا بادشاہ کا وفادار بن کر رہنا مولانا روح احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کاش کے اس دیہاتی بندے جیسی سمجھ ہمیں بھی نصیب ہو جاتی ہم اپنی اوقات کو دیکھیں جب دنیا میں آئے تھے تو ہمارا کیا تھا نہ ہمارے منہ میں دانت تھے نہ ہمارے جسم میں طاقت کے ہم اٹھ کے بیٹھ سکیں کھڑے ہو سکیں نہ بولنے کی طاقت نہ عقل پختہ تھی نہ علم تھا نہ گھر تھا نہ اولاد تھی کچھ نہیں تھا آج جو کاریں ہیں بہاریں ہیں روٹی ہے بوٹی ہے اللہ کی قسم یہ اس مالک کی دین ہے پروردگار نے آج ہمیں عطا کی کہیں جاتے ہیں لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ ہمارا ہے نہیں یہ اس مالک کا کرم ہے جب اس اللہ نے ہمیں آج اتنی عزتیں دی تو ہم اپنے آپ کو اپنی اوقات یاد نہ دلائیں ہمیں بھی چاہیے کہ اس اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے ہر وقت تیار رہے کہ میرے مولا ہم آپ کے بندے ہیں آپ کی اتنی نعمتیں ہم ان نعمتوں کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے ہم تو ساری زندگی اگر سجدے میں سر ڈال کر پڑے رہیں تو اللہ ہم پھر بھی آپ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی کو خیال آیا کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ذرا آج ان کو میں آزماؤں تو صحیح کہ میرے ساتھ کتنے فل ہیں چنانچہ اس نے خزانے سے ایک ہیرا منگایا بڑا قیمتی موٹا اور ایک ہتھوڑا ہاتھ میں لیا اور اس نے آ کر لوگوں کے سامنے کہا کہ دیکھو بھائی آج میں آپ سب کا ایک امتحان لوں گا امتحان یہ کہ اس نے پہلے بندے کو ہیرا دیا بھائی ہیرا لو اور یہ ہتھوڑی لو اور اس کو توڑو اب چونکہ وہ کہہ چکا تھا کہ تمہارے لیے ایک ٹیسٹ ہے آزمائش ہے تو جس کو اس نے دیا اس صاحب نے آگے سے ازر کرنے شروع کر دیے بادشاہ سلامت ہیرا بڑا قیمتی ہے خزانے میں اچھا لگتا ہے توڑیں گے ضائع ہو جائے گا جب اس نے اس قسم کی ایکسپلینیشن دی بادشاہ نے خوش ہو کر اس سے ہیرا اور ہتھوڑی لے لی دوسرے کو دی دوسرے نے بھی وہی بہانہ اور الفاظ کے اندر بیان کر دیا تیسرے کو دیا چوتھے کو دیا جتنے دین تھے سب نے ایک ہی جواب کہ بادشاہ سلامتی اس کو توڑنا نہیں چاہیے تو بڑا قیمتی ہے نقصان ہو جائے گا بادشاہ خوش ہو گیا پھر آخر پر بادشاہ نے وہ ہیرا لیا اور ہیرا لے کر ایاد کو دیا اور ہتھوڑی بھی پکڑائی ایاد اس ہیرے کو توڑو نے اسے زمین پر رکھا ایک درب ہتوڑے کی لگائی اور اس کو چکنا چور کر دیا جب اتنا قیمتی ہیرا ٹوٹا تو حاصلین اپنے دل میں حیران کہ آج اس کی گت بنے گی آج بادشاہ کو پتا چلے گا یہ کتنا جاہل بے عقل انسان ہے بادشاہ بھی حیران بادشاہ نے پوچھا ایاز تم نے ہیرا توڑ دیا ایاز نے جواب دیا بادشاہ سلامت میرے سامنے دو صورتیں تھیں آپ نے حکم دیا ہیرا توڑو اگر میں ہیرے کو نہ توڑتا تو گویا میں آپ کا حکم توڑ رہا ہوتا میری نظر میں آپ کا حکم ایسے ہزاروں ہیروں سے زیادہ قیمتی میں نے ہیرے کو تو توڑ دیا لیکن آپ کے حکم کو ٹوٹنے سے میں نے بچا لیا تو اگر آج ہمارے اندر اللہ ہر العزت کی یہ عظمت پیدا ہو جائے مولا دنیا کا نقصان برداشت کر لیں گے ہم آپ کے حکم کو نہیں توڑ سکتے آپ کی عظمت ہمارے دلوں میں ہے ہم آپ کے بندے یہ عظمت خدا جتنی دل میں آئے گی اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں عزتوں سے نوازے گے یہ اس مالک کی عادت مبارکہ ہے جو اپنے دل میں اللہ کی عظمت کو پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہمیشہ عزتوں سے نوازے اس لیے فتح مکہ کے وقت نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا الحمد للہ واہدا نبدہ و حدم الحضاب وحدہ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم احکام شریعت کے سامنے اپنے سر کو جھکانا سیکھیں ہیل حجت کٹ حجتی ہٹ دھرمی زد اناد اور پھر شریعت کا مذاق اڑانا اللہ اکبر یہ چیزیں انسان کو ایمان سے محروم کر دیتی ہیں تو بندے ہیں ہمیں بندگی ہی سجتی ہے اللہ کے سامنے بندے کا ناز نہیں چلتا نیاز چلتی ہے جو ناز دکھانے کی کوشش کرے گا نقصان اٹھائے گا بندگی اچھی اللہ وزات ہے انبیاء تھراتے تھے اللہ اکبر ذرا سوچئے نبی علیہ السلام اللہ رب العزت کے محبوب جن کی وجہ سے اللہ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا جن پر اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کی انتہا کر دی فرمایا ورفانا فانا کا ذکر اے میرے محبوب آپ کے ذکر کو ہم بلند کریں گے جن کی شان کو اللہ نے بلند کرنے کا حکم فر... یعنی اظہار فرمایا وہ نبی السلاط اسلام اللہ رب العزت کے سامنے کتنی آجزی سے اور کتنی بندگی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اللہ رب العزت ایک موقع پر اپنے محبوب سے محبوبانہ خطاب فرماتے ہیں ایسا خطاب کہ علم اور عمل پر ناز کی جڑ کاٹ کے رکھ دی فرمایا اے میرے پیارے اے میرے حبیب ہم نے جو کچھ آپ کو علم دیا آپ کا کمال نہیں ہمارا کمال ہے لئن شئنا اگر ہم چاہیں لنت ہبن بلدی سکیلا کا سیگا تاکید کا آخری درجہ اگر ہم چاہیں لنت ہبن بلدی اوحینا الہ ہم نے جو آپ کو وہی کے ذریعے علم دیا ہم اس علم کو آپ سے واپس لے لیں اگر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو یہ خطاب فرماتے ہیں تو کیا آج کوئی بندہ اپنے علم پہ ناز کر سکتا ہے پھر عمل پہ ناز کی جڑ کاٹ کے رکھ دی فرمایا اے میرے پیارے محبوب لولا ان سبت نا کا اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے نسبت اپنی طرف آپ کو جو ثابت قدمی ملی یہ کس کی کرم کا نتیجہ اللہ کے لولا ان سبت اگر ہم آپ کو ثابت قدمی عطا نہ فرماتے لقد تر کتا تر کن الہم شعی ان کلیلا آپ ان مشرق کی طرف تھوڑے سے اگر مائل ہوتے تو کیا ہوتا عد اللہ ازکنا کا ضیف الحیات وضیف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا اللہ اکبر دگنا زندگی کا عذاب دگنا موت کے بعد کا عذاب دیتے اور آپ کا کوئی مددگار بھی نہ ہوتا اللہ اکبر ان آیتوں کو پڑھ کے دل کانپتا ہے تو اگر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو یہ فرماتے ہیں ہم کس کھیت کی گاجر ملی ہیں ہم اپنے علم پہ ناز کرتے پھریں اور عمل پہ اتراتے پھریں ہم تو بڑے نیک بن گئے اور بڑے اچھے بن گئے نہیں نہیں بالکل نبی علیہ السلام اسلام کی ازواج متحرہ نبی علیہ السلام سے ان کا تعلق محبت کا تھا اور بیوی کے اندر ناز ہوتا ہے یہ ایک فطری سی چیز ہے لیکن اللہ رب العزت نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے اس ناز کو قرآن میں مٹا کے رکھ دیا فرمایا یا نساء النبی اے نبی علیہ السلام اسلام کی بیویوں مبینہ اگر تم میں سے کوئی واضح خوش برائی کا ارتکاب کرے گی لہل ہم اس کو کئی گنا زیادہ عذاب دیں گے وکان ذالک کا اللہ یسیرا اور یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے تم کس ناد میں پڑی ہوئی ہو مزاج درست کر کے رکھ دیا بندگی سکھا دی تو دیکھیے جب اتنے بڑوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے ہم تو کسی کھاتے میں ہی نہیں اور ہم اگر آج ناز کریں گے تو پھر اللہ رب العزت کا کیا معاملہ ہوگا اس لیے ہمیں چاہیے ہم اللہ رب العزت کے حکم کو ماننے کی عادت ڈالیں احکام شریعت کے سامنے جھکنا سیکھیں ہم بیا ڈلتے ہیں رب کریم کی جب بنیادی کی نظر ہو جاتی ہے بڑے بڑوں کو آزمائشوں میں ڈال دیتے سوچئے چشمے بصیرت کو کھول کے دیکھیے آدم علیہ السلاط اسلام کا جنت سے نکلنا دیکھیے نو علیہ السلاط اسلام کو اللہ نے کیا خطاب فرمایا ذرا اس پر بھی غور کیجیے ابراہیم خلی اللہ کی ہچکچاہٹ پہ غور کیجیے حضرت یعقوب علیہ السلام پہ آنے والی مصیبت کو دیکھیے یوسف علیہ السلام کی قید کا نظارہ کیجیے حضرت زکریہ علیہ السلام کے سر کے اوپر آرے کو چلتا دیکھیے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی گردن کو کٹتا دیکھیے یونس علیہ اسلام کو مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہوتا دیکھیے یہ کیا ہے اللہ کی بے نیازی کا اظہار ہے جب اتنے مقرب بندوں کو وہ چاہتا ہے آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے ہم تو بنا گار بندے ہمارے پاس فقط ایک راستہ ہے کیا اپنی غلطی کو تسلیم کرنا اور اللہ سے معافی موٹی سی بات غلطی ہو گئی معاف کر دی اس ایک چھوٹے سے فکرے میں بڑی آفیت ہے جو اللہ رب العزت کی عظمتوں کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے سامنے بندہ کوئی بات نہیں کر سکتا ذرا بات کو توجہ کیجیے میں اپنی بات کو مکمل کرنا چاہ رہا ہوں سید علیہ سات اسلام طوفان کی حالت میں اپنی کشتی کے اندر موجود ہیں اللہ رب العزت نے فرما دیا تھا میں تمہیں اور تمہارے اہل کو اس پانی کے سیلاب سے نجات دوں گا تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ نو علیہ السلام کو اطمینان تھا آپ کا بیٹا آپ کے سامنے آپ نے بیٹے کو کہا یا بنیر کم مانا اے بیٹے ہمارے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ بیٹا آوادہ نہیں ہوا کہنے لگا ساویل الجبل یا سے منی من ما میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا اس سیلاب سے بچ جاؤں گا جیسے ہی یہ بات کہی پہاڑ بینہم الموج فکان المغرقی ایک پانی کی لہر آئی اور نو علیہ السلام کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے پانی میں گھر ہو گیا اب باپ کے دل میں ایک شفقت ہوتی ہے محبت ہوتی ہے اپنے جوان بیٹے کو آنکھوں کے سامنے غرق ہوتے دیکھا تو نو علیہ السلام کا دل بہت مغموم ہوا چنانچہ انہوں نے اللہ رب العزت کی خدمت میں عرض کی ونادا نوح رب سنیے اور ذرا دل کے کانوں سے سنیے علیہ السلام نے اپنے رب سے فریاد کی فقال کہا رب ان نبنی و ان نواد الحق اے اللہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا اور آپ کے وعدے سچے وانت حکم الحاکمین اور آپ سب حاکموں سے بڑے حاکم ہیں جیسے ہی یہ کہا حکم خدا آ گیا قال یا نو انہو لئی سمن اہلک اے نو علیہ اسلام یہ آپ کا بیٹا آپ کے اہل میں سے نہیں تھا ان عمل امل غیر اس کے عمل خراب تھے اور پھر آگے کیا فرمایا تسألنی علیہ سلقد ہی علم مجھ سے وہ بات مت پوچھیے جس کا آپ کو علم نہیں انی کا میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں ان تکون من الجاہلین میرے سامنے جاہلوں والی بات مت کریں جیسے یہ بات ہوئی نوح علیہ السلام نے آگے سے نہیں کہا اللہ آپ کا وعدہ تھا فوراً غلطی کو مانا کیا کہا کال انی اعوذ بکا ان اسال کا مال ہی سلی بہی علم اللہ میں پناہ مانگتا ہوں میں آپ سے کوئی ایسی بات مانگوں کہ جس کا مجھے علم نہیں وہ اللہ تک پھر لی اگر آپ مجھے معاف نہیں کریں گے وہ ترہم اور مجھ پر رحم نہیں کریں گے اکم من الخاسرین اللہ میں خسارہ اٹھانے والا نہیں حکم خدا حکم خدا ہے اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اس کی عظمت کو بٹھائے اور اس کی ہمیں پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان رب بہت ساری خواتین توبہ طائب ہونا چاہتی ہیں اور بیت توبہ کرنا چاہتی ہیں اسی طرح بہت سارے احباب اس بات کی خواہش کرتے ہیں کہ اپنی گزشتہ زندگی کے تمام گناہوں کی آج اس مبارک مجلس میں توبہ کر لیں حضرت والا کے ہاتھ پر تو حضرت والا بھی بیت توبہ فرمائیں گے اور پھر کچھ مراقبے مراقبہ بھی اور دعا کیجیے دل میں نیت کر لیجئے کہ ہم اپنی زندگی کے پچھلے سب گناہوں سے سچی پر توبہ کر رہے ہیں آئندہ نکوکاری پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہے ہیں الحمد للہ وقفا وسلام اما بعد یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ وملائکته کما ہوا بسما ہی وصفات ہی قبل تو جمیا احکامی ہی اقرارم باللسان و تصدیقم بالقل اشد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبده و رسول استفر اللہ ربی من منکلب و اطوب الیہ بے رحمتی ارحم الراحمین اب جو کچھ آپ نے سنا ہے اس کو اپنے دل میں ذخیرہ بنا لیجئے اور تھوڑی دیر کے لیے آپ ظاہر کی آنکھوں کو بند کر لیجئے اور من کی آنکھوں کو کھول لیجئے تھوڑی دیر مراقبہ کر لیجئے یہ سوچئے اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے دل میں سما رہی ہے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور دل اللہ اللہ اللہ یہ بول رہا ہے ہرس والا دل بدل دے میرا قبلت میں ڈوبا دل بدل دے ہوا ہرس والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے گاری تک عمر کاٹوں گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں بدل دے میرا رستہ دل بدل دے ہوا ہرس والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں مزہ آ جائے مولا دل بدل دے ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے ہوا ہرس والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے تیرا ہو جاؤ اتنی آرزو ہے بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے میری پر یاد سن لے میرے مولا میری پر یاد سن لے میرے مولا بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے ہوا ہرس والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں بدل دے میرا رستہ دل بدل دے ہوا ہرس والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدلتے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدلتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دعا کر لیجئے سبحان ربی الالوحب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم اے مالک ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما عیبوں کی پردفوشی فرما اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما دلوں کو صاف فرما سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما ہمارے انگن سے اپنے ذکر کو جاری فرما روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما اللہ ہمیں برے دن سے محفوظ فرما بری رات سے محفوظ فرما برے کاموں سے محفوظ فرما برے انجام سے محفوظ فرما ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما اللہ اپنے قرب کے بہت دوری سے محفوظ فرما نفر شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما حاستوں کے حسد سے محفوظ فرما نفر شیطان کے مکر و فریب سے بھی محفوظ فرما دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے بھی محفوظ فرما اللہ اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما جسمانی بیماریوں کو دور فرما روحانی بیماریوں کو دور فرما بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نکوکار بنا فرما بردار بنا ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں اللہ ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما جنہوں نے گاؤں کے لیے پیغامات دیے خط لکھے فون کیے سب کی نیک مرادیں پوری فرما جن کے ہمارے اوپر حقوق آتے ہیں ان کو بھی ان دعاؤں میں حصہ نصیب فرما قیامت کے دن ان کے حقوق سے میں سبق دوش فرما اے اللہ ہمارے والدین عزیز اقار مشائخ جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اللہ درجات جات فرما رب کریم بے روزگاروں کو نیک روزگار عطا فرما مقروض جو ہیں ان کے قرضے کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما گھر بار کی پریشانی کو دور فرما کام کاروبار کی پریشانیوں کو دور فرما اللہ اپنی رحمتوں کا معاملہ فرما رب آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما آنے والی زندگی کو گزری زندگی کا کفارہ بنا اے رب قریب اس سے پہلے ہمارے لوگ کلمہ پڑھائیں ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما اس سے پہلے کہ لوگ کفن پہنائیں ہمیں تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما اور اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے اللہ ہمیں نماز کی پابندی اور حضوری نصیب فرما اس سے پہلے قیامت کے دن آپ کے سامنے پیشی ہو اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرما رب کریم ہمارے جن بھائیوں نے آج اس تقریب کا بندوبست کیا اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما جس محبت کے ساتھ انہوں نے یہ پروگرام کروایا اس کے بدلے ان کو اپنی سچی محبت نصیب فرما اے اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما ان کی صحت میں برکتیں عطا فرما اے اللہ ان کے دین میں برکتیں عطا فرما ان کے کاموں میں برکتیں عطا فرما ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما اپنی رحمت اور مدد ان کے شامل حال فرما اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما اے اللہ کام کرنے والے جتنے بھی یہاں لوگ ہیں سب کو اللہ ان کی نعمتوں پر بہترین اجر اور بدلہ نصیب فرما خوشیوں بری زندگی نصیب فرما اے اللہ اس کام کاروبار کو عزتوں کے اصول کا ذریعہ بنا سکون کے حصول کا ذریعہ بنا خوشیوں کے حاصل ہونے کا ذریعہ بنا وقت کے مناسب اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما جتنے دور قریب سے لوگ آئے ہیں مرد ہیں عورتیں جو دل میں نیک مرادیں لائے ہیں اللہ سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما رب قریب آپ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وہ فلا تنہر سوالی کو انکار نہ کرو جھڑکی نہ دو جب ہم کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں تو اے رب قریب ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں اے مولا آپ بھی انکار نہ فرمائیے آپ احکم الحاکمین ہیں حنان ہیں منان ہیں ارحم الراحمین ہیں میرے مولا مہربانی فرما دیجیے ہم نے زندگی میں بڑی خطائیں کی بڑے گناہ کیے اللہ آپ کی ستاری کے صدقے آج عزتوں کے ساتھ جیتے پھر رہے ہیں میرے مولا اگر آپ نے دنیا میں ستاری فرمائی قیامت کے دن بھی ستاری فرما دیجیے گا رحمت کا معاملہ فرمائیے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے آئندہ نیکوکاری کی زندگی عطا فرمائیے رحمت کا معاملہ فرمائیے اللہ آپ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم تم دعا کرو میں دعاؤں کو قبول کروں گا اللہ آپ بھی سچے آپ کا کلام بھی سچا اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول کر لیجئے میرے مولا ہماری زبانیں جھوٹی ہیں لیکن آپ بڑے رحیم اور کریم ہیں اپنے بندوں پر مہربانی فرما دیجئے اللہ ہماری مشکلات کو ختم کر دیجئے آسانیاں فرما دیجئے رب کریم درگزر کا معاملہ فرمائیے ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائیے اللہ بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے بندہ پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے اے بے قصوں کے دستگیر اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے اللہ ہم نے خالی دامن پھیلائے ہیں اپنی رحمت سے بھرپور فرما میرے مولا ہم تو آپ کی نعمتوں کے صدقے جیتے پھر رہے ہیں اللہ اپنی نعمتیں ہم سے واپس نہ لیجیے گا اللہ ہم بے قدروں پر بھی مہربانیاں فرمائیے آپ نے بن مانگے اتنی نعمتیں نہیں ہم ان کی قدر بھی نہ کر سکے اللہ ان کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما دیجیے رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرمائیے اے اللہ ہماری ان گاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما ہمارا حال یوسف علیہ السلام کے بھائیوں والا ہے غلہ پورا مانگتے تھے قیمت پوری نہیں تھی ہم بھی اجر پورا مانگتے ہیں مگر عمل پورے نہیں ہے اللہ یوسف علیہ السلام نے تو بھائیوں کو معاف کر دیا تھا آپ یوسف علیہ السلام سے زیادہ قریب ہیں آپ اپنے بندوں کو معاف فرما دیجئے اللہ فرما دیجئے لا تصریب علیکم اليوم ہمارے گناہ جڑ جائیں گے خطائیں معاف ہو جائیں گی ہم آئندہ ایمانی اسلامی قرآنی زندگی بسر کرنا شروع کر دیں گے اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما ہمیں آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اس ملک کو دین کا قلعہ بنا ہمیں شریعت و سنت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرما اے اللہ جن گھروں میں جوان بچیاں موجود ہیں ان کو نیک قدردان لوگوں کا ساتھ نصیب فرما بے قدروں سے محفوظ فرما بے دینوں سے محفوظ فرما فاسقوں سے محفوظ فرما رب کریم اپنی رحمت کا معاملہ فرما اے رب کریم جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے ہمیں وہ بھی عطا فرما رب کریم آپ تو اتنے مہربان ہیں کہ جب آپ نے علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا آپ نے فرمایا فکولا لہو اس کے ساتھ نرم گفتگو کرنا نرمی کا معاملہ کرنا اے اللہ جو انا ربکم کم کہتا تھا اگر آپ اس کے ساتھ نرمی کے معاملے کا حکم فرماتے ہیں تو یہ آپ کے وہ بندے اور بندیاں اس وقت ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں جو روزانہ سجدے میں سر ڈال کر سبحان رب اللہ کا اقرار کرتے ہیں اے اس عمل کے صدقے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے نرمی کا معاملہ فرما لیجئے اللہ خطائیں معاف کر دیجئے میرے مولا آپ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کا در دکھایا اور یہ بھی بتا دیا اس در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں اللہ جو آپ کے کے در سے خالی اٹھ چلا جاتا ہے ہے وہی بدبخت ہوتا بد نصیب ہوتا ہے اللہ خالی جھولی نہ اٹھا دینا اس جھولی کو بھر دیجیے گا رحمت کا معاملہ فرمائیے گا اللہ کرم کے فیصلے فرمائیے اللہ جب ماں اپنے بچے کو نجاتت ملی طرح دیکھتی ہے وہ بچے سے نفرت نہیں کرتی بچے کو پھینک نہیں دیتی سمجھتی ہے یہ نادان ہے مگر بیٹا تو میرا ہی ہے اللہ وہ بچے کو دھو لیتی ہے سینے سے لگا لیتی ہے اے رب کریم ہم بھی تو گناہوں کی نجازت میں لچڑے ہوئے ہیں مگر بندے تو آپ ہی کے ہیں مولا اپنی نظر سے گرا نہ دیجیے اپنے در سے دکے نہ دے دیجئے اور شیطان کے حوالے نہ کر دیجئے مولا زندگی میں کبھی بھی بے آسرا نہ کر دینا کبھی بھی بے سہارا نہ کر دینا در در کے دکے کھانے سے محفوظ کر لینا اللہ ایک رحمت کی نظر ڈال دیجئے اور ہمارے گناہوں کو دھو دیجئے اور ہمیں بھی اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجئے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما مدارس عربیہ کی حفاظت فرما دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما اقامت دین کی حفاظت فرما کوشوں کی حفاظت فرما پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما میرے مولا اسلام کا بول بالا فرما کفر کا مکالا فرما صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد و علی و اصحاب اجمعین برحمتی کا یا ارحم الراحمین